کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں کہہ دو باطل سے الجھنے کی حماقت نہ کرے دو باطل سے الجھنے کی حماقت نہ کرے زخم کیا بھول گیا جو ابھی کھائے ہیں زخم کیا بھول گیا جو ابھی کھائے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم میں ضرب کلیمی کے وہ اندازے جنوں ہم میں ضرب کلیمی کے وہ اندازے جنوں ہم تو ہر دور میں فرعون سے ٹکرائے ہیں ہم تو ہر دور میں فرعون سے ٹکرائے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں کیا ہوا آت نمرود ہے ان ہاتھوں میں کیا ہوا آت نمرود ہے ان ہاتھوں میں ہم بھی جذبات براہیم اٹھا لائے ہیں ہم بھی جذبات براہ ابراہیم اٹھا لائے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہے جن کو ارے موت سے وحشت ہوگی اور ہیں جن کو ارے موت سے وحشت ہوگی ہم تو خود شوق سے مقتل میں چلے آئے ہیں ہم تو خود شوق سے مقتل میں چلے آئے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں حسن تاریخ کو ہم نے ہی یہ رانائی بخشی حسن تاریخ کو ہم نے ہی یہ رانائی بخشی اس کے گیسو بھی ہمیں ہی سلجھائے ہیں اس کے گیسو بھی ہم نے ہی سلجھائے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں اب بھی نام کو ہم دیں گے لہو کے تحفے اب بھی اسلام کو ہم دیں گے لہو کے تحفے ہم تو حق کے لیے ہر چیز لٹا آئے ہیں ہم تو حق کے لیے ہر چیز لٹا آئے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں زین اب پھر سے بدل دیں گے زمانے کا چلن زین اب پھر سے بدل دیں گے زمانے کا چلن ہم پہ اللہ کی ہی نصرت کے گنے سائے ہیں ہم پہ اللہ کی ہی نصرت کے گنے سائے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں کیا ہوا ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں ہم کہاں درد کے لمحات سے گھبرائے ہیں